كَذَلِكَ يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو